بہت نافع عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی سورہ مومن غافر کی پہلی دو آیات الہ المصیر تک اور آیت الکرسی صبح کو پڑھے تو شام تک اس کی حفاظت کی جاتی ہے اور جو شام کو پڑھے تو صبح تک اس کی ان آیات کی برکت سے حفاظت فرمائی جاتی ہے